حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت پیش کی کہ کل میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کو یہ دعا مانگ لیتے تو تمہیں یہ بچھو کبھی تکلیف نہ پہنچا سکتا اور مسلم کے لفظ یہ ہیں کیا آپ نے فرمایا تم یوں پڑھ لیتے کہ اعوذ بکلمات اللہ تام شرما خلق میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اچھے کلمات کے ذریعے سے پورے پورے اللہ کے جو کلمے ان کے ذریعے سے ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہر چیز جس میں شر ہے اگرچہ اس کی تخلیق اللہ ہی نے کی ہے مگر اس میں جو شر ہے خدایا میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں انسانوں میں شر ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے جانوروں میں شر ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے تو بچھو کے زہر سے بچھو کے ڈنک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی تلقین فرمائی